بولے اپنی رب سے دعا کیجیے ہمیں بتودے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھڈہات گنی والوں کو خوشی دیتی